نام محمدی فی اولی کلا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام اللہ تبارک تعالی نے اسلام کی جو نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا اس نعمت کے سامنے دنیا کی ہر نعمت فدا ہے اور قربان ہے اور یہ مذہب اسلام انسان کو مسلمان کو زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر شعبے میں اس کی رہبری کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے مسلمان نے اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ مذہب کا اور ایک حصہ دنیا کا اور جو حصہ مذہب کا بنایا اس میں اس نے نماز کو ڈالا روزے کو ڈالا زکوٰۃ کو ڈالا حج عمرے کو ڈالا تلاوت و ذکر کو ڈالا اور یہ سمجھا کہ یہ گوشہ اور یہ حصہ مذہب کا ہے اس میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک مذہبی قسم کے لوگ ہیں اور ایک دنیاوی قسم کے لوگ ہیں ایک نمازی ایک بے نمازی ایک داڑھی والے ایک بے داڑھی والے ایک با پردہ عورت ایک بے پردہ عورت تو جو اس میں اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں وہ علماء کی طرف مفتیان کرام کی طرف مدارس عربیہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں بھئی یہ نماز کا مسئلہ ہے یہ روزے کا مسئلہ ہے یہ مسواک کا مسئلہ ہے یہ تصویر کا یہ سلاط ال کا کیسے پڑھنا چاہیے کب پڑھنا چاہیے اور اس میں جو غیر مذہبی لوگ ہیں وہ آئیں گے جمعہ میں ٹھونگے ماریں گے عید میں ڈھونگے ماریں گے رمضان میں ایکٹنگ کریں گے اور پھر اپنا جو کام کرنا کسی عالم سے پوچھنا نہ کہیں سوال کرنا نہ تحقیق کرنا نہ اس بات کی فکر کرنا کہ میں اپنے عمل کو جاندار بناؤں اور زندگی کا وہ شعبہ جسے مسلمانوں نے دنیا سمجھ رکھا ہے گھر بنانا اس نے مکان بنانا تجارت کرنا کپڑا پہننا کٹنگ کرنا شادی بیاہ کرنا زمین لینا زمین بیچنا اس نے زندگی کے ایک بہت بڑے حصے کو دنیا سے جوڑ دیا اور جب دنیا سے جوڑا تو عالم کے پاس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی عالم تو دین کا ہے نماز کا عالم ہے وضو کا عالم ہے غسل کا عالم ہے تہارت کا مسئلہ پوچھو جنابت کا مسئلہ پوچھو حج کا پوچھو عمرے کا پوچھو مکان بنانا ہے انجینئر سے رجوع کرو نل ڈالنا ہے پلمبر کی طرف جاؤ لکڑی کا کام کرنا ہے بڑھائی کی طرف جاؤ آئین کی کیا ضرورت ہے شادی بیاہ کرنا ہے دنیا کے لوگوں سے مشورہ کرو کہ کم خرچ کے اندر کہاں عمدہ شادی محل ملتا ہے ڈیکوریشن کیسے کیا جائے کھانے کا نظام کیسے کیا جائے یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے مسلمانوں کو سیاست کو اس سے کاٹ دیا کہا کہ یہ سیاست رنڈی ہے سیاست گندی چیز ہے حکومت غلط چیز ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اتنا برا ذہن بنا کہ اگر کوئی مولوی سیاست کی بات ممبر پر کرنے لگتا ہے کیا ضرورت بھی عالما کو یعنی ایک اجنبی چیز ہے وہ اس کا اس سے کوئی سمت نہیں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ سیاست اگر دین سے الگ ہو جائے وہ چنگیزیت بن جاتی ہے حیوانیت بن جاتی ہے سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ عقیدہ بنانا چاہیے یہ ایمان بنانا چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسجد کی چار دیواری کے نہیں ہم مسلمان ہیں تو نماز کی تقبیر تحریمہ سے سلام تک کے نہیں ہم مسلمان ہیں رمضان کے چاند سے عید الفطر کے چاند تک نہیں اگر یہ مان لیا جائے تو پھر بازار میں اگر یہ مسلمان نہیں ہے سیاست کے ایوانوں میں یہ مسلمان نہیں ہے شادی بیاہ کی محفل میں یہ مسلمان نہیں ہے گاڑی چلاتے وقت یہ مسلمان نہیں ہے خود اقرار کر رہا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں آج تک آپ نے کسی مفتی سے پوچھا کہ حضرت میں گاڑی کون سی لوں میں مکان کیسے بناؤں میں کپڑا کیسے خریدوں میں اپنی کٹنگ کیسے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ارے مولوی تہارت کا مسئلہ بیان کرے گا نماز کا تلاوت کا مدرسے کا تصویر کے دانوں کا یہ دنیا ہے دنیا مولوی کیا جانے اسی لیے ایسی مسجدوں کا وہ انتخاب کرتا ہے کے گھسے پٹے بیانات وہ نمبرات کے دائرے میں وہ مہنوں کے بیانات شوال کا بیان شابان کا بیان ذی قاعدہ کا بیان ذی الحجہ کا بیان وہ سمجھ میں آئے نہ آئے آمین آمین کہہ کر وہ اپنا وقت بتانا چاہتا ہے یا یہ کہ آخری وقت میں آ کر کبے کے اور کتے کے دو ڈھونگ مار کر وہ وہیں سے چپلوں کے پاس آ کر چپلوں سے واپس چلا جانا چاہتا ہے وہ اس کو اپنی پرسنل لائف اور نجی زندگی الگ زندگی سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے میری اس زندگی کے اندر علماء مداخلت نہ کریں میں سیاست میں لنگا میں گھر میں لنگا میں کاروبار میں لنگا میں اپنے مکان بنانے میں بیٹی کی شادی کرنے میں اور کاروبار کرنے میں زمین لینے میں زمین کے دینے میں میں عالم کو کیا ضرورت عالم مولانا قرآن کا بولو مدرسے کا بولو حج کا بولو وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ دین سے بھی اس کا کوئی رشتہ ہے بلکہ سیاست کا تذکرہ آ جائے الیکشن کا تذکرہ آ جائے ایک صاحب مستقل بیانات سنتے تھے الیکشن تھا ہم نے یہ عنوان رکھا کہ انتخاب کی الیکشن کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ صاحب بھاگ گئے اسی وقت سے بھاگ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی عالما کا اور علماء کا الیکشن سے کیا لینا دینا انتخابات سے کیا لینا دینا یعنی ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ سیاست کا دین سے کوئی رشتہ نہیں اور حضرت ہم ان کو اچھا سمجھے تھے لیکن وہ الیکشن کی شرح حیثیت بیان کرنے لگے انتخابات کی شرع حیثیت امیدوار شرح اعتبار سے کیا ضرورت عالموں کو ان کو لگا کہ یہ دنیاوی عالم ہے یہ سیاسی عالم ہے اور اس وقت سے انہوں نے آنا چھوڑ دیا یہ ذہن ہے آج مسلمانوں کا سب سے پہلے یہ ایمان لانا چاہیے کہ ہم جو مومن ہیں اور مسلمان ہیں کہاں سے کہاں تک کے لیے ہیں کیا مسجد کی چار دیواری میں کیا ہم مسلمان نماز میں مسلمان روزے میں مسلمان کعبے کے پاس مسلمان مدینہ طیبہ میں مسلمان عید کے میدان میں مسلمان قربانی دے کب کتنے وقت کے لیے یہ طے کرنا ہے اور اگر یہ طے کرتا ہے اتنے وقت کے اندر مسلمان اور اتنے وقت کے اندر آزاد مجھے یہ بتائیے کہ تاجر تجارت میں آزاد ہے اسلام سے ہٹ کر اگر اس کی موت آ جائے تو پھر کس حالت میں اس کی موت آئی شادی کرنے والا شادی خانے کے اندر اگر اسلام سے آزاد ہے اس حالت کے اندر اس کی موت آ گئی تو کس حالت کے اندر وہ مرا خود اس کے فتوے کے اعتبار سے ہم نہیں کہتے وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں آزاد رہنے دو مولویوں عالموں مفتیوں تم مداخلت نہ کرو ہم ننگا ناچ ناچیں گے ہم آزاد ہیں اس حالت کے اندر موت آ جائے شادی خانے کی دیوار گر جائے آگ لگ جائے شارٹ سرکیوٹ ہو جائے کون ذمہ دار ہوگا اور پھر اس کی نماز جنازہ کا مسئلہ کیا ہوگا اور اس کی موت کی سالت کے اندر آئی اس لیے اس بات کو عام کرو کہ مومن اور مسلمان ایک مرتبہ جب کلی میں طیبہ پڑتا ہے تو ماں کے پیٹ سے لے کر ماں کے گود سے لے کر خبر کے گڑھے تک ایک لمحے کے لیے ایک پل کے لیے وہ ایمان اور اسلام کی پرچھائیوں سے اور سائے سے الگ نہیں ہو سکتا اسی لیے حدیث پاک میں سرور آخائیں دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا یسرف السارق لا یسرف وہ مومن ولا یسنی زانی ہی یزنی وہ مومن چور چوری جب کرتا ہے تو چوری کرنے کی حالت میں ایمان سے الگ ہو جاتا ہے زانی جب زنا کرتا ہے زنا کرنے کی حالت میں ایمان سے الگ ہو جاتا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان مومن کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اسلام مسلمان کے ساتھ لگا رہتا ہے تبھی تو آپ نے فرمایا کہ ایمان اور اسلام کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ وہ حالت ایمان میں اور مسلمان ہونے کی حالت میں چوری کرے زنا کرے اس لیے آپ نے فرمایا کہ دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اسلام نکل جاتا ہے اور یہ نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایمان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وہ جاگتے رہے وہ سوتے رہے وہ سنتے رہے وہ بولتے رہے وہ ننگا رہے وہ کپڑوں کے ساتھ رہے وہ دیش میں رہے وہ پردیش میں رہے وہ امیر رہے وہ غریب رہے ہر جگہ ایمان مومن کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور اسلام مسلمان کے ساتھ لگا رہتا ہے جب ایمان اور اسلام لگا ہوا ہے تو اس کے احکامات بھی لگے ہوئے ہوں گے اس کے جو مسائل ہیں وہ مسائل لگے ہوئے ہوں گے تاجر جب تجارت کرے گا ایمان سے ہٹ کر نہیں کرے گا زمیندار جب زمین کا کاروبار کرے گا اسلام سے ہٹ کر نہیں کرے گا باپ جب بچہ جنے گا پیدا کرے گا وہ ایمان سے ہٹ کر نہیں کرے گا کسان جب ہل جوتے گا وہ ایمان سے ہٹ کر نہیں کرے گا اسی لیے آخا نے فرمایا کہ زانی زنا کے وقت اور چور چوری کرتے وقت ایمان نکل جاتا ہے مطلب یہ ایمان سے کبھی مومن الگ نہیں ہوتا مسلمان اسلام سے الگ نہیں ہوتا وہ بھی جو نکلتا ہے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب چور کے چوری کرتے وقت جوش میں آ جاتا ہے اور زانی کے زنا کرتے وقت اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے اور ایمان اور اسلام چھتری کی طرح سایہ بن کر اللہ کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں یہ نکلتا بھی ہے یہ کافر نہیں ہو جاتا اگر چوری کے وقت مر جائے حالت کفر میں مر گیا یا زنا کے وقت مر جائے یہ ایمان سے ہٹ کر مر گیا نہیں محدثین کرام فرماتے ہیں نکلتا بھی ہے وہ غیرت کے مارے اللہ کے عذاب سے مومن کو بچانے کے لیے ایک سائے کی طرح اوپر وہ اپنے آپ کو گھیر لیتا ہے اور اللہ کے عذاب کو اس تک اس تک آنے نہیں دیتا یہ کی کوشش ہوتی ہے تو اب جب یہ بات آ گئی تو آج جو مسلمان اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ بھائی دین نماز کی حد تک ہے روزے کی حد تک ہے اب اس کے بعد ان کے معاملات ان کا لین دین ان کی تجارت ان کی شادی بیاہ ان کی گھریلو زندگی ان کی مسجد کی باہر والی زندگی اس زندگی میں اور کافروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے جہاں کافر ایمان کا سودا کرتا ہے الیکشن کے موقع پر اپنے دھرم کا سودا کرتا ہے مومن جب وہ یہ سمجھتا ہے الیکشن کے اندر میں آزاد ہوں تو وہاں وہ اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے اور تاجر وہاں جہاں کافر اپنے دھرم کا سودا کرتا ہے اپنے بھگوانوں کی جھوٹی قسم کھاتا ہے مسلمان اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا نہیں کہ اس اسٹیج پر میں مسلمان ہوں اسی لیے کتنے نمازی اور کتنے دیندار لیکن معاملات کے بارے میں صفر لین دین کے معاملے میں زیرو قرض لے لیں گے واپس دینے کا نام نہیں وقت کی پابندی نہیں اور زبان کا پاس نہیں اور زبان کا لحاظ نہیں کیا سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں دیندار ہیں روزہ رکھ رہے ہیں دیندار ہیں کتنے دیندار سمجھنے والے انہوں نے اپنی بیویوں کا مہر ادا نہیں کیا اور کہتے ہیں بھائی جب ادا کرنے جاتے ہیں تو بیگم کہتی ہے ارے بھائی چھوڑنے کا ارادہ ہے طلاق کا ارادہ ہے کھلا کروانے کا ارادہ ہے اس دھمکی میں آ کر مہر کو لوگ روک لیتے ہیں مہر کو ادا نہیں کیا آخا نے فرمایا اگر یہ مشکل ہے الگ بات ہے جو شادی کرے اور مہر کو ادا کرنے کی نیت نہ کرے اس نے لکھایا تھا ڈھائی ہزار لڑکی والوں نے کہا اجی ڈھائی ہزار میں کیا ہوتا ہے لکھاؤ بیس ہزار لکھاؤ پچیس ہزار تو اس نے دل میں سوچا دینا کس کو ہے لکھا دیں گے شام پتی کے لیے اور دکھاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے اور اس نے بیس ہزار اور پچیس ہزار لکھوا دیے آہا نے فرمایا جو شان پتی کے لیے مہر لکھایا اور دل میں ارادہ تھا کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا آخا نے فرمایا وہ حرام کے پلوں کو جنم دے رہا ہے حرام کے بچوں کو جنم دے رہا ہے اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ملنا ایسا ہے جیسا ایک آدمی کا رنڈی کے ساتھ ملنا ہے اور حرام کا لطفہ قرار پانا ہے یہ سب کون کر رہا ہے یہ داڑی رکھنے والے یہ نماز پڑھنے والے یہ حج کرنے والے یہ عمرہ کرنے والے سمجھتے ہیں بیوی کی غلامی کے اندر ہم آزاد ہیں اولاد کی پیخانہ پیشاب صاف کرنے کے اندر آزاد ہیں کاروبار کے اندر آزاد ہیں سیاست کے اندر آزاد ہیں اسی لیے داڑھی والا جب سیاست میں جاتا ہے کافروں کو بھی پیچھا کر دیتا ہے نمازی جب سیاست میں جاتا ہے یہ امید ہوتی ہے ایک نمازی بھائی گیا ایک مسلمان گیا لیکن وہاں جا کر حرام کاری کے اندر وہ ریکارڈ قائم کرتا ہے کہ ایک یہودی کتا بھی اس سے شرما جاتا ہے پولیس محکمہ ظلم کے لیے تشدد کے لیے پولیس محکمہ رشوت خوری کے لیے پولیس محکمہ حیوانیت کے لیے درندگی کے لیے مشہور ہے کتنا ہمارا مسلمانوں کا طبقہ پولیس افسران نہیں ہے کتنے کانسٹیبل نہیں ہے اور کتنے ملٹری میں نہیں ہے کتنے فوج کے محکمے میں نہیں ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں خاکی وردی پہننے کے بعد ڈپارٹمنٹ میں جانے کے بعد ہم مسلمان نہیں ہیں وہ اگر اردو بات کرنا بھی جانتے ہیں وہ اردو بات نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ اردو بات کرنے سے مسلمان کے دل میں کہیں ہمدردی نہ پیدا ہو جائے مسلمان مجھے اپنا اسلامی بھائی سمجھنے نہ لگے بلکہ اپنے خاکی وردی کے چماروں کے یونیفارم کے وخار کو بچانے کے لیے اور رشوت اور حرام خوری کے اپنے عزمت کو باقی رکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کبھی کبھی ہندو بھی ثابت کرنے کے اندر پیچھے نہیں ہٹتے ابھی آپ جانتے ہیں کہ ایک حادثہ ہوا کہ کچھ نوجوان گھومنے پھرنے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے واپسی کے اندر یہی گروپن پارلیے کا اور ٹینگ گارڈن کے نوجوانوں کا مسئلہ تھا راستے کے اندر حادثہ ہو گیا اور تین نوجوانوں کا انتقال ہو گیا ایک نوجوان اس کے اندر بچا ہوا تھا کہتا ہے میں نے زندگی کے اندر لاشوں کو تڑپتا ہوا آزو آزا کو کٹا ہوا کہیں کسی کی انگلی کٹی ہوئی ہے کہیں کسی پیر کا پنجا ہاتھ کا ٹکڑا خون کے فوارے نکل رہے ہیں ہائی وے کی پولیس پیٹرولنگ کرتی ہوئی آئی میں نے ہاتھ دکھایا مدد کے لیے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں خوش ہو گیا اس کے یونیفارم کے اوپر جو نیم پلیٹ تھا وہ ایک مسلمان کا تھا میں خوش ہو گیا میں بھی مسلمان مرنے والے بھی مسلمان اللہ نے ایک فرشتے کی شکل میں ایک خاکی وردی والے کو بھیج دیا میں نے کہا کے ہاتھ لگائیے اس نے کہا جیب میں کتنے روپیے ہیں یہ ہائی وے ہے یہاں لانگویج جو چلتی ہے روپیوں کی چلتی ہے یہاں پیسوں کی چلتی ہے اس نے کہا کہ میں نے گور کر اس کے نیم پلیٹ کو دیکھا اور وہ بلا جس کے اندر نام لکھا ہوتا ہے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو ہاں میں مسلمان تم بھی مسلمان یہاں دھرم سے کام نہیں چلتا یہاں مذہب سے کام نہیں چلتا اتنا کہنا تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے ایک چکر سی آ گئی میں نے کہا دو گھونٹ پانی پلاؤ کہا تمہارے باپ کا ہوٹل نہیں ہے پیسہ دینا پڑے گا ہم تمہیں پانی لا کر دیں گے یہ آدمی جب خاکی یونیفارم پہنتے ہیں جب سیاست کے ایوانوں میں جاتے ہیں جب ووٹ کی کرسیوں میں بیٹھتے ہیں جب تجارت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں جب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دھرم کا اور دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کام کرتے ہیں کہ کافر شرما جاتا ہے اور یہودی شرما جاتا ہے اور ہندو شرما جاتا ہے اور مذہب اسلام یہی کہتا ہے کہ دنیا میں تم جہاں رہو جیسے رہو جس حالت میں رہو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم مسلمان ہو اللہ کو ماننے والے ہو جنت پر ایمان لانے والے ہو جہنم پر ایمان لانے والے ہو آمن تو بلا و ملائی کتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی ولیوم لاخیری ولقری خیری و شری ہی من اللہ تعالیٰ ولباسی بادل الموت آج یہ ایمان کہاں گیا تاجر اگر مومن مومنانہ حالت کے اندر کاروبار کرتا تو آج ایک تاجر دھوکہ دیتا ان بازاروں کے اندر کیا پتا لگے گا یہ مومنانہ تجارت ہے یہ کافرانہ تجارت ہے کیا آج ان سیاست کے ایوانوں کے اندر پتا لگے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے یہ رام کا پجاری ہے اور یہ لکشمن کا پجاری ہے ایک ہی سب کے اندر کھڑے ہو گئے محمود و آیاس جو بات علامہ اقبال نے کہی تو ہم کہیں گے ایک ہی سب کے اندر کھڑے ہو گئے رام و رحیم نہ رام کا پتا لگ رہا ہے نہ رحیم کا پتا لگ رہا ہے دھوکہ بازی کے اندر فلم کی قطار کے اندر وہ اگر تہوار منا کر عیاشی کرتے ہیں مسلمان عید الفطر منا کر زنا کے اڈوں میں جاتا ہے وہ تہوار منا کر عیاشی کرتے ہیں مسلمان اپنی محبوباؤں کو لے کر اپنی لورس کو لے کر اپنی گرل فرینڈ کو لے کر وہ ساحلوں کے پاس جا کر وہ سی سمندر کے پاس جا کر وہ اوٹی کشمیر اور کنیا کماری میں جا کر وہ اعتکاف کی الٹی کرتا ہے وہ رمضان کے روزوں کی الٹی کرتا ہے وہ اگر ان کے تہواروں میں شراب پی کر شباب کے اندر آ کر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جنازے نکلتے ہیں موتا نکلتے ہیں تو اب عید الفطر کے بعد یہ خبریں ملتی ہیں اتنے مسلمان واقع جہنم ہوئے اتنے مسلمان ڈوب کر مرے اتنے مسلمان شراب کے نشے میں دھت ہو کر گاڑی چلائے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک آج آپ آل انڈیا نیوز پیپر اٹھا کر دیکھیں کہ اس عید الفطر کے بعد پھر آنے والی بقرعید کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا کیا تخوے کا ترجمہ یہی تھا روزے کا ترجمہ یہی تھا اعتکاف کا ترجمہ یہی تھا شب قدر کا ترجمہ یہی تھا للت الجائزہ کا ترجمہ یہی تھا کہ رنڈیوں کے ساتھ ایش کیا جائے اور شراب پیا جائے جوا کھیلا جائے مسجدوں کو ویران کیا جائے اللہ کے گھر کے سہاگ کو اجاڑا جائے جو کام ہندو اپنی تہذیب کے اندر رہ کر اپنے مذہب کے دائرے میں دھرم کے دائرے میں کرتا ہے آج وہ مسلمان اسلام کا نام لے کر کیا نہیں کر رہا ہے کیا جواب دیں گی یہ مائیں کل حضرت خنسا کل حضرت زنیرا کل مجاہدوں کی ماں کل شہیدوں کی ماں سلطان صلاح الدین ایوبی کی ماں ٹیپو سلطان کی ماں اور غازی علیم الدین کی ماں اور پھر جو ہے دین کے لیے مر مٹنے والوں کی ماں قیامت کے دن فخر کرے گی میرا بیٹا اسلام کا غازی بنا میرا بیٹا اسلام کے لیے اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دیا میرا بیٹا اپنی بیوی کو اسلام کی حرمت کے لیے بیوہ بنا دیا میرا بیٹا مسجد اقسا کے لیے بابری مسجد کے لیے قرآن کی حرمت کے لیے مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو مسلمانوں کے تشخص کو قائم کرنے کے لیے اس نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا یہ ماں روئے گی بھی کیا بول کر روئے گی کہ میرا بیٹا گوا کے اندر زنا کر کر آیا یہ ماں روئے گی کیا یہ کہہ کر روئے گی میرا بیٹا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جو ہے عیاشی کرتے ہوئے مر گیا یہ ماں روئے گی خون کے آنسو بہائے گی کیا کہہ کر بہائے گی کہ کفر کی حالت میں گناہ کی حالت میں اور خدا رسول کی ناراضگی کی حالت میں اس کے جسم کے پرختے ہائی وے کے اندر کتے کی لاش کی طرح بکھر گئے کل حضرت حمزہ کی بہن فخر کیا کریں گی حضرت سفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ میں اس بھیا جو ہے شہید بھیا کی بہنا ہوں کہ جو اللہ کے راستے کے اندر جس کے آزا کو مسلا کر دیا گیا جس کے کلیجے کو چبایا گیا آج کیا دیکھنے کو مل رہا ہے اس لیے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے ہم ایک روزے سے انتیس روزے تک مسلمان تھے اب ہم مسلمان نہیں ہیں ہم اب ہندو ہیں ہم آزاد ہیں ہم جو چاہیں کرے ہم گھومنے کے لیے جائیں عیاشی کے لیے جائیں بدکاری کے اڈوں میں جائیں جوا کھیلنے کے لیے جائیں شراب پینے کے لیے جائیں مسلمانوں سب سے پہلے ایمان بناؤ آمن تو بلّا وہ ملائی کتی ہی وہ کتبی ہی ہمیشہ ہمیشہ تم مسلمان ہو کھڑے ہو بیٹھے ہو گھر میں ہو شادی شدہ زندگی ہو اور مجرد زندگی ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو ہر جگہ تم مسلمان ہو اور یہ سمجھے ہوتے تو آج یہ خبریں ہمیں سننے میں آتی مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک پورے ہندوستان کے اندر کتنی لاشیں کتنے نوجوان اس راستے کے اندر مر گئے کوئی ایکسیڈنٹ میں کوئی تالاب میں ڈوب کر کوئی پہاڑ سے گر کر کوئی نشے میں دھت ہو کر کوئی کھائی کے اندر اپنی سواری کو گرا کر ارے مرنا ہے دو نفس ہمیں دو اس کرناٹک کی سرزمین سے ظلم و تشدد کو میں ختم کر دوں گا ارے کتوں کی موت مرنا ہے اسلام کے بقا کے لیے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ان میں کتنے ابو جہل بستے ہیں کتنے ابو دہل بستے ہیں کتنے ادبا بستے ہیں کتنے شیوا بستے ہیں کتنے عبداللہ ابن ابئی ابن سلون بستے ہیں کتنے عبداللہ ابن سبا آج جو ہے اس جو ہے دھرتی پر جنم لیے ہوئے ہیں اور کتنے رشوت خور ہیں کتنے مسلمانوں کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبروں کو چاک چاک کرنے والے ہیں کتنے ہیں اذانوں پر پابندی لگانے والے کتنے ہیں مسجدوں کی تعمیر روکنے والے کتنے ہیں مدارس کے وجود کو ختم کرنے والے یہ مسلمان جو ہائی وے کے اندر اپنی لاش کے ٹکڑوں کو بکھیر رہا ہے گندے زنا کے پانی کے اندر اپنی لاش کو ڈبو رہا ہے اگر یہ اپنی جان اسلام کے لیے دیتا مسلمانوں کے لیے دیتا تو آج یہ رونا نہیں رونا پڑتا کہ مسلمانوں کی مسجدوں پر غیروں کا قبضہ ہے آج یہ رونا نہیں رونا پڑتا کہ اذانوں پر پابندی ہے آج یہ رونا نہیں رونا پڑتا کہ مسلمانوں کی اوقات پر اور مسلمانوں کی پراپرٹیوں پر غیروں کا قبضہ ہے آج رونا یہ رونا نہیں پڑتا کہ ہمارے آبا اور اجداد کے قبرستانوں پر اور بزرگوں کے مزاروں پر شراب کے اڈے اور جمعے کے اڈے قائم ہیں ہائے جب تو نے اپنی جان اسلام کے لیے نہیں نکالی قرآن کے لیے نہیں نکالی بیت المقدس کے لیے نہیں نکالی بابری مسجد کے لیے نہیں نکالی جب تیرا جینا مرنا اسلام کے لیے نہیں ہوا اللہ نے تجھے سڑک کے حوالے کر دیا اللہ نے تیری جان کو مردود کر دیا اللہ نے تیری روح کو ملون کر دیا اللہ نے کہا ہم تیری لاش کو ہاتھ نہیں لگائیں گے فرشتے نہیں چھوئیں گے کافر چھوئیں گے پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور شرابیوں کے حوالے تیرے جسم کا حوالے کریں گے اے مسلمان اگر تیرا جینا اگر تیرا مرنا طلب شہادت کے لیے ہوتا کلیمت اللہ کے لیے ہوتا مسلمانوں کے ابو جہل کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ابو لہب کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ادبا کو ختم کرنے کے لیے ہوتا شیوا کو ختم کرنے کے لیے ہوتا اللہ تجھے عزتوں کے تاج پہنا تھا اللہ تجھے عزمتوں کے تاج پہنا تھا جب سے تو بزدل ہوا جب سے تو کاہل ہوا اور جب سے تو جہاد سے جی چرایا شہادت سے جی چرایا اور دنیا کی محبت نے تجھے گھیر لیا کھانے پینے کا شوق تجھے ہو گیا گھومنے پھرنے عیاشی کا شوق تجھے ہو گیا اللہ کی نگاہ سے گرا فرشتوں کی نگاہ سے گرا مخلوق کی نگاہ سے گرا اور تیری جان اتنی بے وقت ہوئی اور اتنی بے عزت ہوئی کہ آج کوئی جو ہے اس پر سو بہانے والا نہیں ہے کوئی رونے والا نہیں ہے سورہ دخان کے اندر اللہ نے فرمایا فما بکت وما منظرین کہ اس پر نہ آسمان نے رویا نہ اس پر زمین نے رویا تیری جان اتنی قیمتی تھی کہ کمن فیتن خلیلتن غلبت فیتن کثیرتن بھی اللہ کہ تو کم تعداد کے اندر رہ کر بڑوں کو ہرا سکتا تھا تو ایک میں رہ کر ہزاروں کو ہرا سکتا تھا تو بچہ رہ کر وقت کے ابو جہل کو ختم کر سکتا تھا ہائے تیرا وقت کہاں لگ رہا ہے تیری جوانی کہاں لگ رہی ہے تیرا مال کہاں لگ رہا ہے تیری دولت کہاں صرف ہو رہی ہے آج تیری جان کہاں ختم ہو رہی ہے اگر تیرا اوڑھنا بچھونا اور تیرا مقصد زندگی اس دنیا سے شرک کو پاک کرنا ہوتا ظلم کو پاک کرنا ہوتا کفر کو پاک کفر سے پاک کرنا ہوتا خدا کی نافرمانی سے اس دنیا کو پاک کرنا ہوتا اللہ تیرے مرتبے بلند کرتا تیری شان بلند کرتا لیکن کیا کہیے گا کہ آج دنیا کی محبت نے اولاد کی محبت نے جورو کی غلامی نے اور اس مذہب کی تقسیم نے کہ یہ کام مذہبی اور یہ کام غیر مذہبی اس نے نوجوانوں کو تباہ کر دیا ہے اور برباد کر دیا ہے حضرات اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے شبال المکرم کا مہینہ آپ جانتے ہیں کہ شبال المکرم کے مہینے کے اندر مدارس عربیہ جو درس نظامی کے مدارس ہیں اس میں نئے داخلے ہوتے ہیں آج ان حالتوں کے اندر چاہیے یہ کہ ہر مسلمان گھر میں ایک بچہ عالم حافظ بنے دین کا دائی بنے غازی بنے مجاہد بنے اور ایک فرد کو اسلام کے لیے ہونا تو یہ چاہیے ہر فرد دین کا عالم بنے ہر فرد دین کے سے رشتہ مضبوط کرے مدارس سے رشتہ مضبوط کرے اگر یہ نہ کیا جائے ادنا درجے میں یہ ہے کہ ایک بچے کو کم از کم مدرسے کے حوالے کرے ایک بچے کو دین کا دائی بنائے غازی بنائے مجاہد بنائے فقی بنائے مفتی بنائے عالم بنائے امام بنائے خطیب بنائے کم سے کم ایک بچے کو آج کے حالات میں اس لیے یہ کانوینٹوں کی زندگی یہ اسکولوں کی زندگی یہ یونیورسٹیوں کی زندگی یہ عیسائی مشنریز اور یہ امریکی پالیسی اور یہ گوروں کی پالیسی آج مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے برباد کر رہی ہے ایجوکیشن کے نام پر تعلیم کے نام پر ڈگریوں کے نام پر آج ان کے دلوں کے اندر علماء کی نفرت پیدا کی جا رہی ہے قرآن کی نفرت پیدا کی جا رہی ہے مسجدوں سے دوری پیدا کی جا رہی ہے دنیا کی محبت پیدا کی جا رہی ہے آج جو ہے کانوینٹ کی تعلیم حاصل کرنا آج ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا انگاروں پر چلنے کے برابر ہے اس لیے کہ جو ان پر چلے گا وہ اپنے پیر کو جلنے سے نہیں بچا سکتا جو ان پر چلے گا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اپنی شرم حیا کی حفاظت کرنا اپنے آبا اور اجداد کے تشخص کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ان سے پرہیز کرنا چاہیے لیکن ترقی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے دین کے دائرے میں رہ کر ڈاکٹر بنے دین کے دائرے میں رہ کر وہ پروفیسر بنے وہ لائر بنے وہ جج بنے شریعت منع نہیں کرتی لیکن ایسی تعلیم اور ایسا ایجوکیشن کہ جس کی وجہ سے دین کے اندر دوری پیدا ہو رہی ہے خدا کی لانت کا تو مسلمان بچے کے گلے میں آ رہا ہے سنتوں کی حقارت پیدا ہو رہی ہے پردے کی نفرت پیدا ہو رہی ہے داڑی والوں کو دیکھ کر دل میں کراہیت پیدا ہو رہی ہے امامے والوں کو دیکھ کر دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے یہ تعلیم نہیں یہ جہالت ہے یہ ایجوکیشن نہیں یہ جہنم کے انگارے ہیں اس لیے ایک آج کے زمانے کے اندر ہر فرد کو مدرسے سے جڑنا ضروری ہے ہر فرد کو تعلیم سے جڑنا ضروری ہے دینی تعلیم سے اگر اتنا نہ ہو سکے کم از کم ایک بچے کو مدرسے کے حوالے کر کر دین کا دائی دین کا چشم چراغ اپنے گھر کے اندر روشن کرنا بہت ضروری ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب خدا کے مقابلے میں جھوٹے خدا فرعون کھڑا ہوا خدا کے مقابلے کے اندر ایک عورت نے خدائی کا دعویٰ کیا نبی کے مقابلے میں غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پیغمبروں کے مقابلے میں پیغمبر آئے ولیوں کے مقابلے میں جادوگر آئے شعبتآباد آئے حق کے مقابلے میں باطل آیا ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا آخا کے مقابلے میں ابو جہل ابو لہب آیا یہ دنیا کی ریت ہے کہ دنیا حق و باطل کے ماریکے سے آباد ہے یہ دنیا جھوٹ اور سچ کی آمیزت سے پر ہے تو جہاں ہر معاملے کے اندر حق و باطل کے جو ہے آپ کو راہیں نظر آتی ہیں خدا کے مقابلے میں جھوٹا خدا پیغمبر کے مقابلے میں جھوٹے پیغمبر قرآن کے مقابلے میں ان امریکی کتوں نے دین مبین کے نام پر قرآن مبین کے نام پر جھوٹا قرآن بنایا حدیثوں کے مقابلے میں جھوٹی حدیثیں گھڑی اور ولیوں کے مقابلے میں جھوٹے ولی بنائے مجددوں کے مقابلے میں جھوٹے مجدد بنائے تو کیا مدارس کے مقابلے میں یہ جھوٹے مدارس نہیں بنا سکتے مکاتب کے مقابلے میں کیا یہ جھوٹے مکاتب نہیں بنا سکتے علماء حقانی کے مقابلے میں علماء ربانی کے مقابلے میں کیا یہ علماء سو نہیں پیدا کر سکتے علماء شیطانی کیا نہیں پیدا کر سکتے اس لیے حضرات چندہ بھی دینا ہے آپ اپنے بچے کو کسی دینی ادارے کے اندر داخل کرنا ہے علماء کرام سے اپنے بڑوں سے اپنے اکابرین سے اپنے پیر و مرشد سے اور ان مدرسوں کے ماہرین سے رائے مشورہ کرے کہیں ایسا نہ ہو آپ کا بچہ مسیحت کے پجاریوں کے ہاتھ لگ جائے کہیں ایسا نہ ہو آپ کا بچہ نام نہاد اسکول جسے امریکہ نے مدرسہ کا نام دے دیا جسے امریکہ نے جبے کی شکل دے دی جسے برطانیہ نے امامے کی شکل دے دی اور وہاں پر جا کر ظاہری طور پر قرآن و حدیث پڑھے اور باطنی طور پر وہ انگریز کا غلام بن جائے وہ یہودی بن جائے وہ عیسائی بن جائے کتنے لٹریچر ہیں قرآن کے نام پر حدیث کے نام پر لیکن وہ عیسائیت کی تعلیم دیتے ہیں حضرت مسیح ابن مریم کو وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے تو ایسے کتنے مدارس ہیں جن کا نام صفا کا نام ہے جن کا نام مکے کا نام ہے مدینہ یونیورسٹی کا نام ہے ام القرا سے جڑتا ہوا نام ہے دارلوم دیوبند سے جڑتا ہوا مظاہر سے جڑتا ہوا نام ہے لیکن بچے کو جب اس کے اندر داخل کیا جاتا ہے وہ دین سے کوڑا ہو کر دین کا دشمن بنتا ہے علماء کا دشمن بنتا ہے آج اس پرکتن زمانے کے اندر اس فتنے کو پہچانیے ان مدرسوں کے اندر جا کر کیا بچہ آپ کا مجاہد بن رہا ہے کیا بچہ غازی بن رہا ہے دلیل کیا ہے کون سا مدرسہ حق پر ہے اور کون سا مدرسہ ناحق پر ہے کون سا مدرسہ صفا چبوترے کی شاخ ہے اور کون سا مدرسہ مسجد زرار کی شاخ ہے منافقوں کا مدرسہ ہے عیسائیوں کی اسکول ہے اسے پہچاننے کے لیے اس مدرسے کے جو منتظمین ہیں اس مدرسے کے جو مدرسین ہیں اس مدرسے کے جو محتوب اور ناظم حضرات ہیں اس مدرسے کے جو فارغین ہیں ان کے کارناموں کو دیکھیے کیا انہوں نے مجاہدانہ اوساف کے کیا انہوں نے محمد بن قاسم کی قسلتوں کے ٹیپو سلطان کی کی عادتوں کے کے کے قاسم عادت و امداد اللہ مہاجر مکی کے رشید احمد گنگوہی کے فقاہت کے علامہ انور شاہ کشمیری کی فن حدیث کے اور حضرت شیخ الہند کی تحریک آزادی کے مزاج کے اگر یہ فارغین جنم دیتے ہیں اگر یہ اپنے طلبہ کو وہاں سے نکالتے ہیں کہ کوئی علامہ کشمیری کے علم کو لے کر چلتا ہے کوئی شیخ الاسلام کے مجاہدانہ اصاف کو لے کر چلتا ہے کوئی شیخ الہند کی تحریک آزادی ریشمی رومال کی تحریک کو زندہ کرتا ہے اگر کوئی ٹیپو سلطان کی شجاعت اور بہادری کے اوساف کو لیے ہوئے ہیں تو صاف قربان ہے اور سلام ہے ان اس مدرسے پر ان کے منتظمین پر اور ان کے محتمین پر اور ان کے ناظم پر اور ان کے فارغین پر اور جو مدرسہ بزدلوں کو جنم دیتا ہے ہجڑوں کو جنم دیتا ہے مسیحت کے پجاریوں کو جنم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دین کے اندر جھگڑا نہیں ہے فاتحہ ہے فاتحہ دلا دو نہیں ہے مت دلاؤ امامہ ہے باندھ لو نہیں ہے مت باندھو جھبا شری ہے پہن لو پینٹ شٹ ہے پینٹ شٹ پہن لو ام ممبر پر خطبہ ہے ممبر پر خطبہ دے لو تحت ممبر ہے تحت ممبر دے لو اردو میں ہے اردو میں دو تمل میں ہے زمانے کی پوجا کرنے والا مسلحت کی پوجا کرنے والا چڑھتے سورج کو نمسکار کرنے والا حدیث میں آخا نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے کلو کم و کلو کم ان انر ہی اے مسلمانوں تم اپنی اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے کہ اپنی اولاد کو تم نے بشپ کاٹن کے اندر ڈالا اپنی اولاد کو عیسائی کانوٹوں کے اندر ڈالا اپنی اولاد کو مجاہدانہ اوساف کے مدارس کے اندر داخل کیا یا اپنی اولاد کو بزدلانہ مدرسوں کے اندر داخل کیا آج کتے ہیں کتے آج کھانے کے بھوکے ہیں آج دیکھیے گا جب عمرے میں جاتے ہیں آج دیکھیے گا جب ٹراولوں میں جاتے ہیں سفر میں جاتے ہیں دسترخوان بچتا ہے کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں مل کر کھانا جل کر کھانا اجتماعی کیفیت پیدا کرنا آج کچھ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے کی عمارت دے کر مدرسے کی جو ہے سفید پوشاک دے کر امامہ دے کر کھانا پینا دے کر رہن سہن دے کر اپنے بچے کی زندگی برباد کر رہے ہیں یہ بچہ اس مدرسے میں جا کر نہ بے باک کتیب بن سکتا ہے ایک بزدل ایک ہجڑا ہجڑے والی زندگی کہ وہ نہ کمیٹی کو فیس کر سکتا ہے نہ پبلک کو فیس کر سکتا سکتا ہے نہ باطل کا مقابلہ کر سکتا ہے ایسے مدارس جہاں مسلحت کی پوجا کی جاتی ہے جہاں حکمت کے نام پر دلائی کے نام پر اخل مندی کے نام پر دین کا سودا کیا جاتا ہے جہاں میوزک بجائی جاتی ہے جہاں ویڈیوگرافی کی جاتی ہے جہاں تصویر کشی کی جاتی ہے آپ کے بچے آپ کی امانت ہیں آپ کے بچے قوم کا مستقبل ہیں خبردار اگر آپ نے اصبیت کے اندر خبردار آپ نے جہالت کے اندر نادانی کے اندر ان مدرسوں کے حوالے آپ نے بچے کر دیے بتائیے ان مدرسوں کا کیا ریکارڈ رہا ہے کبھی بریلویوں سے انہوں نے ٹکر لی ہے کیا کبھی قادیانیوں سے مناظرہ کیا ہے کیا کبھی غیر مخلدوں سے انہوں نے آمنا سامنا کیا ہے ریکارڈ دیکھیے مدرسوں کا ریکارڈ دیکھیے اور دارلوم اور اس کے بچے اس کا ریکارڈ دیکھیے کہ دنیا کا وہ باطل کا محاذ فلسطین کی شکل کے اندر آئے لبنان کی شکل کے اندر آئے سوڈان کی شکل کے اندر آئے لیبیا کی قذافی کی شکل کے اندر آئے شام کے حافظ الاسد اور بشار الاسد کی شکل کے اندر آئے اور پھر وہ جو ہے عراق کے اندر آئے ہندوستان میں مودی کی شکل میں ٹھاکرے کی شکل میں آئے یہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک دارلوم دیوبن کا بچہ کس محاذ پر آپ کو نہیں ملے گا کہ باطل سے ماری کا آرائی کرتا ہوا وہ تمہیں ملے یہ بچے مجھے کسی مدرسے سے کچھ لینا دینا نہیں یہ مدرسے قوم کا مستقبل ہیں یہ مدرسے آئندہ زمانے کے یہ بچے آئندہ زمانے کے آسمان ہدایت کے درخشاں ستارے ہیں یہ بچے ممبروں کے آئندہ وارث ہونے والے ہیں محرابوں کے وارث ہونے والے ہیں نبی کے جانشین کا خطاب کو ملنے والا ہے بزدلوں کے مدرسوں میں ہلڑوں کے مدرسوں میں مسیحت کے پجاریوں کے مدرسوں میں حالات کے سامنے سر نگو ہونے والوں کے مدرسوں میں اور باطل سے ہاتھ ملانے والے کبھی شیعہ سے ہاتھ ملا لیا کبھی مہدبیوں سے ہاتھ ملا لیا اور کبھی باخادیانیوں سے ہاتھ ملا لیا اجی سب کو لے کر چلنا ہے کیا یہ بات نبی کو معلوم نہیں تھی سب کو لے کر چلنے کی نبی نے کیوں باطل کو الگ کر دیا نبی نبی نے کیوں داڑھی مڈوں کو الگ کر دیا نبی نے کیوں بے نمازیوں کو الگ کر دیا نبی نے کیوں ابو لہب اینڈ پارٹی کو الگ کر دیا نبی نے کیوں عبداللہ ابن سبا اینڈ پارٹی کو کیوں الگ کر دیا لوگوں مجھے کسی مدرسے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمدردی آپ کے بچوں سے ہے ہمدردی قوم کے مستقبل سے ہے ہمدردی آئندہ ممبروں اور محراب کے اندر آنے والے نبی کے جانشینوں سے ہے اگر شروع کے اندر ایک جو ہے آپ نے غلط پٹری پر اپنے بچے کو رکھ دیا ذرا سی پٹری کی تبدیلی ٹرین کو کہیں سے کہیں لیٹ کر چلی جاتی ہے اگر آپ نے ان مسلحت کے پجاریوں کے مدرسے کے اندر داخل کر دیا جو دارلوم دیوند کے فتووں کی مخالفت کرتے ہیں مسلک کی مشرق کی اکابرین کی مخالفت کرتے ہیں دارلوم دیون جس کی بنا دا اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر رکھے کہ خود ساخی نے رکھی میں خانے کی بنیاد رہا یہاں کہ ساخی جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ان کے ان سے نفرت کرنا ان سے حکارت کرنا کیسے کیسے سورناماؤں کو اور کیسے کیسے مجاہدوں کو اس نے جنم دیا ہے بلکہ مجھے کہنے کا حق ہے کہ آج اس دھرتی پر اگر کہیں القاعدہ کی شکل کے اندر اور کہیں مجاہدانہ اوساف کے شکل کے اندر جہاد کی سچی کیفیت اور جہاد کے سچے جذبات اگر برقرار ہیں یہ دارلوم دیوبند کی دین ہے یہ دارلوم دیوبند کے فارغین اور نار کے درخت کا فیض ہے یہ ریشمی رومال کی تحریک کے اثرات ہیں یہ شیخ الاسلام حضرت مدنی نبر اللہ کے جذبہ تحریک آزادی کے اثرات ہیں کہ انہوں نے ایسے سپوتوں کو جنم دیا ایسے مجاہدوں کو جنم دیا کہ وہ باطل کو دیکھ کر بے قرار ہو جاتے ہیں اور باطل سے برسر پیکار ہوتے ہیں اور جب تک باطل کو اس کا سنسکار نہیں کرتے اور باطل کو واسل جہنم نہیں کرتے اس وقت تک یہ خاموش نہیں بیٹھتے لیکن ہمیں کیا لینا دینا ہمیں کوئی تحقیق نہیں جس مسجد میں گئے جانور کی طرح ہم نے منہ مار دیا یہ نہیں دیکھا امام قرآن صحیح پڑھتا ہے یا غلط پڑھتا ہے بیان کے اندر جذبہ جہاد بیدار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بیان سے بزدلانہ دلانا کیفیت پیدا ہوتی ہے یا شہادت کا یہ ہمیں دیکھنے ایک دو روپے کی اٹلی کھانے کے لیے بیس جگہ تحقیق کرتا ہے ایک پیروں میں چپل جس پر پاخانہ لگتا ہے جس پر گلی کی گندگی اور گلی کا گو گوبر لگتا ہے دس دکان دیکھتا ہے کہ کم قیمت میں عمدہ چپل کہاں ملے گا وہ نماز جو دین کا ستون ہے وہ بیان جو ہماری روح کے اندر جذبے کو بیدار کرتا ہے شہادت کے جذبے کو جہاد کے جذبے کو الہ کنیمت اللہ کے جذبے کو جہنم کا خوف پیدا کرتا ہے اور جنت کی طلب پیدا کرتا ہے کوئی فکر نہیں جس مسجد میں گئے منہ مار دیا جس مسجد میں گئے ایک جمعہ یہاں ایک جمعہ وہاں ایک تراوی یہاں ایک تراوی وہاں ایک کام کرو جب بخار آئے تو صبح میں آیورویدک علاج کرنا اور دوپہر میں یونانی علاج کرنا اور شام میں ہومیوپیتھک علاج کرنا پھر پیر کے دن جا کر کسی ناٹی دوا والے سے دوا لینا نتیجہ کیا ہوگا وہ جو ہے موت سے پہلے اپنی موت آپ مر جائے گا موت سے پہلے وہ واچیلے جہنم ہو جائے گا آج دین کے بارے میں فکر ہے میں ایک جگہ جاؤں گا بیان سنوں گا میری تربیت ہوگی میرے یہاں آتے ہیں انسپیکشن کے لیے خود کو پیشاب کا ڈھیلا لینے کی تمیز نہیں حرام خورانا انگریزوں کا لباس پاخانے کی لکیر اور سامنے کے گیل نظر آتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر علماء کے بارے میں انسپیکشن کرنے کے لیے شروع میں ایسا تھا بعد میں ایسا تھا آخر میں ایسا تھا طالب ہدایت بن کر جانا اپنی زندگیوں کو بدلنا جذب جہاد بیدار کرنا جذب شہادت بیدار کرنا یہ اگر نیت سے آئیں گے جورو کی غلامی سے آزادی ملے گی اولاد کی حدیث سے آزادی ملے گی مال اور دولت کی لانت کا توف گلے سے نکلے گا جاتے بھی ہیں انسپیکٹر بن کر جاتے ہیں معائنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو ہمت نہیں جورو کے دال کے سالنے کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے روٹی کے بارے میں بیگم آج روٹی کیوں جل گئی آج کپڑا کیوں میلا ہے گھر کا سامان کیوں بکھیرا ہوا ہے جو رو کے سامنے حیض و نفاق چھڑنے والی عورت جو آدھا دین اور آدھی عقل رکھنے والی یہ کالج کے پیداوار یہ یونیورسٹیوں کے پیداوار یہ دنیا کے کتے ان کے نزدیک نبی کے وارثوں کی کوئی اہمیت نہیں یہ نہیں پہچانتے کہ نبی کا جانشین کون ہے یہ نہیں پہچانتے دار کا فرزن کون ہے تاسیم نانوتوی کا پوترا کون ہے اشرف علی تھانوی کے علم کو بلند کرنے والا کون ہے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اور گو سے پاک کے دامن کو تھامنے والا کون ہے اور کون ٹائم پاس جو ہے پھلی کی بینج ہے کہ وہ ایک بجے سے لے کر ڈیڑھ بجے تک واقعات کو سنا کر ادھر ادھر کی ہانگ کر کوئی آیت پڑھ کر اور کوئی حدیث پڑھ کر آج مسلمانوں میں یہ تمیز ختم ہو چکی ہے آج مسلمان کو پہنے جانے والے چپل کی تمیز ہے انڈر ویئر کی تمیز ہے آج کی عورت کو فیض و نفاس کے لیے لینے والے جو ہے کپڑوں کی تمیز ہے اور بچوں کو دیے جانے والے حدیث کی تمیز ہے لیکن مسلمان آج حق و باطل کو نہیں پہچانتا سچے مدرسے جھوٹے مدرسے کو نہیں پہچانتا حق کو بے باک مند اور نبی کے جانشین اور نبی کے وارث اور مجاہد اور غازی اور جامع شہادت کے طلبکار پیدا کرنے والے مدرسے اور اور ہجڑوں کے پیدا کرنے والے مدرسوں میں آج مسلمان فرق نہیں رکھتا اس لیے کہ دینی مزاج سے کوڑا ہو چکا ہے اور دینی مزاج سے یہ آجز آ چکا ہے حضرات اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے آپ نے تراوی پڑی آپ نے اعتکاف کیا آپ نے شہری اور افطاری کی لذتوں سے آپ مالا مال ہوئے اللہ کے قرآن سے آپ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے روزانہ تراوی کے اندر چالیس سجدے آپ نے کیے اور وطر کی نماز جمع سے پڑھی شب قدر کی تلاش کی للت الجائزہ کی تلاش کی عید الفطر کی نعمتوں سے مالا مال ہوئے یہ بز کیفیت ہر جمعہ ہم کہتے ہیں اس کو نکالو جو لاشیں شہروں پر اور جو لاشیں ہائی وے پر اور جو پولیس کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں فوج کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں جیلوں کے اندر سر رہے ہیں یہ زندگی مجھے دو انشاءاللہ دیکھو گے کے اندر ایمان اور اسلام کا علم لہرائے گا یہ بکواس نہیں ہے کلام پاک کی سور سب کی پہلے رکو کی آیت ہے کہ یوری دونا نور لیور اللہ بھی ولو کری ہلکا فی میرا اللہ کہتا ہے یہ یہودی یہ اسلام دشمن یہ مسلمان دشمن یہ کالج کے پیداوار یہ یونیورسٹیوں کے پیداوار یہ انشک کرنے والے یہ پارخانے کی لکیر دکھانے والے یہ اپنے عزم خاص پیشاب کی جگہ کے چنڈول دکھانے والے یہ جورو کا حیض و نفاس چاٹنے والے یہ دنیا کے کتے اپنے منہ سے چاہتے ہیں اسلام کی شمع کو گل کر دیں اسلام کی شمع کو بجا کر رکھ دیں دونوں اللہ بھی میرا اللہ کہتا ہے اللہ متم نوری ہی میرا اللہ کہتا ہے تمہارے پھوکوں سے یہ نور نبوت گل ہونے والا نہیں ہے تمہارے چاند کو تھوکنے سے یہ تھوک تمہارے منہ پر آ کر گر جائے گا تمہارے قرآن کو گالیاں دینے سے تمہاری نسلوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا آج دنیا میں کہاں ابو لہب کا نام ہے آج دنیا میں کہاں ابو جہل کا نام ہے آج دنیا میں کہاں شیبا کا نام ہے آج دنیا میں کہاں فرون کا نام ہے آج بش کی اولاد کو کہا جائے کہ پھر ان کا نام رکھ لے وہ نہیں رکھے گا آؤ موسا نام کے لاکھوں اپرادھ بتا دوں گا عیسا نام کے لاکھوں افراد بتا دوں گا محمد نام کا گلی گلی چرچا ہے احمد نام کا گلی گلی چرچا ہے سچ کا میرے اللہ نے انا آتینا کل فصل ربی کا منہر پڑھو کلام پاک کی سب سے چھوٹی صورت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوسر عنایت کیا ہے اس کے شکرانے میں آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے گا اور قربانی دیجیے گا اور آخر کی آیت ان شانیہ کا ہوا لبتر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دشمن کا نام و نشان ہم ختم کر کے رکھ دیں گے اور آپ کی شان میں فرمایا ورفانا لکا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا نام اور آپ کے نام لیواؤں کا نام بلند کر کر رہیں گے بلندی آپ سے جڑنے میں ہے بلندی قرآن کو سینے سے لگانے میں ہے بلندی سنتوں کے راستے پر چلنے میں ہے بلندی اسلام کے دامن کو تھامنے میں ہے اے کرون کے پجاریوں اے دولت کے پجاریوں اے مال کے پجاریوں اے سیاست کے ایوانوں کے پجاریوں کیا ہوا کا حشر کیا ہوا قارون کا حشر کیا ہوا حامان کا حشر کیا ہوا شداد کا حشر کیا ہوا ابو لہب کا حشر کیا ہوا ادبا کا حشر کیا ہوا شیبا کا حشر آج بلال کل بلال کے سینے پر چٹان رکھی جا رہی تھی آج بلال کا نغمہ دنیا کے چپے چپے میں ہر لمحے میں حیال حیال الفلاح کی شکل کے اندر سنائی دے رہا ہے کہاں گیا وہ امیہ بن خلف جو بلال کے سینے پر چٹان رکھا کرتا تھا کہاں گیا گیا وہ ظالم جو حضرت بلال کے ہاتھ باندھ کر کھینچا کرتا تھا آج خباب کا نام مشرق و مغرب کے اندر جو ہے روشن ہے جس نے خباب کے پیٹ کو جلایا جس نے خباب کے پیٹ کو زخمی کیا جس نے خباب کی پیٹ کے اندر جلتی ہوئی سلاح کو داخل کیا کہا گیا وہ مردود کہاں گیا وہ بلون آج امی عائشہ کا نام دنیا کے چپے چپے میں ہے ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر میری امی جان کا نام ملے گا میری بہن حضرت فاطمہ کا نام ملے گا رخیہ کا نام ملے گا کلثوم کا نام ملے گا کہاں گئے وہ خبیص کہاں گئے وہ دنیا کے کتے کہاں گئے وہ حیض و نفاس کے پجاری کہاں گئے وہ عورت کے پجاری جس نے امی جان کی عصمت اور عفت کو داغدار کیا تھا آپ کی آبرو کو بدنام کیا تھا آپ کے نام کو بے نام کرنے کی کوشش کی تھی میرے رب نے کہا ورفانا لکا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نام کو اور آپ کے ماننے والے کے نام کو بلند کر دیا ان شانیا کا حول ابتر اور آپ کے دشمن کے نام کو ختم کر کے رکھ دیں گے بتاؤ ایک نام بتاؤ ابو جہل کا ایک نام بتاؤ فرعون کا ایک نام بتاؤ ادبا کا ایک نام بتاؤ شیبا کا اور موسا کے کتنے نام چاہیے عیسا کے کتنے نام چاہیے ابراہیم کے کتنے نام چاہیے ہارون کے کتنے نام چاہیے صدیق کے کتنے نام چاہیے فاروق کے کتنے نام چاہیے عثمان حیدر کے کتنے نام چاہیے علی اور طلحہ اور زبیر کے کتنے نام چاہیے آسمان کے ستارے میرے رب کی قسم کم ہے اور محمد کے نام کا جلوہ دنیا میں زیادہ ہے سمندر کے قطرے اور سمندر کی موجیں کم ہے اور میرے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوہ زیادہ ہے سورج کی اور چاند کی شوائیں اور کرنے کم ہے اور میرے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوہ اور آپ کے نام کی روشنی اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ نے بلند کر دی ہے کہاں بھاگتے ہو حیض و نفاس کے پیچھے کہاں بھاگتے ہو کالجوں کے پیچھے احمد نگر یہ مہاراشٹرا کا ایک علاقہ ہے دوسا نام کا دوسا مسال دوسا نہیں دوسا ایک علاقے کا نام ہے احمد نگر کے ایک گاؤں کا ایک قصبے کا نام ہے مجاہدانہ اوساف آج بھی ہماری عورتوں کے اندر پیدا ہو جائے مجاہدانہ اوساف آج بھی بچوں میں پیدا ہو جائے یہ معاذ اور معافظ بن سکتے ہیں عورتوں میں پیدا ہو جائے حضرت خنسا بن سکتی ہیں ہجڑے ہجڑے ہیں آج کے لوگ مسجد میں ایک آدمی پاخانے کے اوپر کی مکھیاں حلالے کر آتا ہے ستر سال کا بڈھا ہے جماعت کی مخالفت کرتا ہے نماز کی مخالفت کرتا ہے زبانوں پر تالے جڑے ہیں ایک بڈے کا مقابلہ آج نہیں کر سکتے ایک کمزور ابو جہل کا مقابلہ ایک جوڑو کے غلام کا مقابلہ آج کی نسل نہیں کر سکتی وہ زنیرہ تھی ستہتر سال کی عمر میں وقت کا ہنڈا وقت ابو جہل اس کا مقابلہ ستہتر سال کی عمر کے اندر کیا تھا وہ بی بی آسیہ تھی صنف نازک جس نے انا ربکم کو کا دعویٰ کرنے والا وقت کے فرعون کو للکارا تھا اور کہا تھا رب اتنی لی بیت اند کا بیتن فی جنہ مالا اس کو محل مجھے نہیں چاہیے اس کی دولت مجھے نہیں چاہیے مجھے جنت کا محل چاہیے ڈوب مرو ڈوب مرو نوجوانوں آج ایک بزدل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے آج ایک سنت کا علم لے کر سو شہیدوں کا ثواب پانے کی ہمت نہیں ہے آج اپنے جیسے کمزور نہ تما کا چھوڑو بھی لڑنا کیا جھگڑنا کیا لڑتے ہو دین میں دین میں لڑنا نہیں جانتے دنیا کے بارے میں ایک اینٹ اگر کوئی لے لے ایک اینٹ زمین کو ہی لے لے ایک روپیہ اگر کوئی باقی رکھ لے نسلوں کی نسلیں اس کے پیچھے ختم کر دے گا نبی کی سنت قتل کی جائے خدا کے گھر کے سہاگ کو اجاڑا جائے اللہ کے گھر کو ویران کیا جائے امام کو بے دخل کیا جائے معذم کو فخر فاقے پر مجبور کیا جائے مدرسے کا محتوی حرام خوری کے اندر اتر جائے یہ بزدل کیا کرنا بھی دین کے اندر جھگڑا نہیں اور جب دین کے اندر جھگڑا نہیں تو بیوی کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو بز دل بن گئی ہے آج کی قوم ہجڑے کی اولاد بن گئی ہے ہاتھوں کے اندر کنگن پہن لیے ہیں آج بھی اس گئی گزری حالت کے اندر میرے اللہ کی قسم عورت کے اندر اگر جرت اور بیداری پیدا ہو جائے دین پیدا ہو جائے اسلام پیدا ہو جائے میرے اللہ کی قسم وہ حضرت خنسا بن سکتی ہے حضرت صفیہ بن سکتی ہے حضرت عائشہ کے نقش قدم پر چل سکتی ہے حضرت فاطمہ کا عکس کا پرتو وہ لے سکتی ہے وہ مجاہدوں کو جنم دے سکتی ہے وہ غازیوں کو جنم دے سکتی ہے اس گئے گزرے زمانے کے اندر احمد نگر جو مہاراشٹرا کا علاقہ ہے وہاں کا جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کیا ہے اللہ کو معلوم اس کا نام دوسا ہے اس علاقے میں عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسلمان گئے مسلمان اس ہندوستان کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے غیرت مند غیرت مند جرت مند بدری مسلمان عہدی مسلمان تبوک کا مسلمان اور مہاجر مسلمان انصار کے صاف رکھنے والا مسلمان اللہ کی قسم یہ بے حیائی بے غیرتی کی زندگی برداشت نہیں کر سکتا یہ بھی کوئی زندگی ہم زندے رہیں اذانوں پر پابندی یہ بھی کوئی زندگی ہم زندے رہیں نماز پر پابندی یہ بھی کوئی زندگی ہم زندے رہیں آخا کو گالیاں دی جائیں یہ بھی کوئی زندگی ہم زندے رہیں قرآن کے اور آخ کے پٹاخہ بنایا جائے یہ بھی کوئی زندگی کہ ہماری ماں اور بہنوں کو قید کر کر ان کی آبرو لوٹنے کی بات کی جائے یہ بھی کوئی زندگی کہ لٹے مال ہمارا پٹے نوجوان ہمارا اور دہشت گردی کا توق مسلمانوں کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے ہندوستان کے اندر کہیں بھی کوئی بھی بم دھماکہ ہو ایک سبق فوراً کیسٹ کی طرح سی ڈی کی طرح آن کر دیا جاتا ہے فلاں لشکر کا فلاں جماعت کا فلاں داڑھی والے کا فلاں جھبے والے کا فلاں پاجامہ والے کا فلاں ٹوپی والے کا فلاں مسلک والے کا ایک سبق دوہرا دیا جاتا ہے اور اس سبق کے ارد گرد اپنی تحقیقی ایجنسیاں گھوم پھرا کر مسلمانوں کو گرفتار کرتی ہیں نو سال بیت جاتے ہیں ان میں کوئی بہرا ہو جاتا ہے ان میں کوئی اندھا ہو جاتا ہے ان میں کوئی نامردہ ہو جاتا ہے ان میں کی کسی کی جورو بھاگ جاتی ہے ان میں سے کسی کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے ان میں سے کسی کے باپ کا سہارا چھن جاتا ہے ان میں سے کسی کا بچہ جو ہے مر جاتا ہے ان میں سے کوئی کی بیوی بھاگ جاتی ہے آٹھ سال کے بعد عدالت عالیہ فیصلہ سناتی ہے کہ جس جرم میں دہشت گردی کے پکڑا گیا وہ جرم ثابت نہیں ہوا سوال یہ ان کے آٹھ سال کون واپس کرے گا ان کی ماں کی آنکھ کی روشنی کون واپس کرے گا ان کے باپ کی لاٹھی کون واپس کرے گا ظلم اور ستم کی چکی کے اندر ہندوستان کا مسلمان پس رہا ہے ہم نے پریکٹیکل کے طور پر عملی طور پر ہم نے دیکھا اوقاف کی یہ ہارو ہلڈی کی زمین کے بارے میں پولیس کی لینگویج کیا ہے عدالتوں کے اندر کیا چلتا ہے سیاسی ایوانوں کے اندر کیا چلتا ہے ہم سمجھ رہے تھے ہندوستان کا یہ واحد مسئلہ جب ہم میسور گئے راستے کے اندر ایک علاقے میں ایک مدرسے میں گئے بتلایا یہ مدرسہ اوقاف کی سرزمین پر ہے ہمارے پاس ڈاکومینٹس ہے ہمارے پاس کوٹ کا آرڈر ہے مسجد کی دیواریں ہیں لیکن اذان نہیں ہو سکتی مسجد کے پلر ہیں چھت قائم نہیں کیا جا سکتا کیوں ہندو نہیں چاہتا علاقے کے لوگ نہیں چاہتے یہ کون سا قانون ہے عدالت کے فرمان کے باوجود عدالت کے جو ہے عدالت کے آرڈر کے باوجود یہ کون سی عدالت کا احترام ہے یہ کون سے قانون کا احترام ہے مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہے ایسی حالتوں کے اندر مسلمان دولت کی پوجا چھوڑ کر مال کی پوجا چھوڑ کر حیض و نفاس کو چاٹنا چھوڑ کر ابھی بھی اگر تو نعرہ بنا لے ان سلاتی منسو کی دیکھ تیری عورتوں میں خمسہ صفت کی عورت آج پیدا ہو کر دکھائی ہے اس دوسا علاقے کی حمیدہ نام کی خاتون عید الفطر کا بہانہ اب جو ہے فساد کا بہانہ ہے اب گنیش تہوار ایک فساد کا بہانہ مراد آباد کی سرزمین کے اندر فساد ہوا اور بامبئی کے ایک مسجد کے اندر گریٹ کی مورتی کو لے جاتے ہوئے وہاں پر مسجد کو گیرو رنگ سے رنگ دیا گیا کتنی مسجدوں کے سامنے نماز کے سامنے نماز ہوتے ہوئے اسلام مرد آباد مسلمان مرد آباد اگر جینا ہو پاکستان جاؤ ان اس قسم کے نعرے ور کے لیے لگائے گئے ہم جو ہے صبر کی چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں ہم جو ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں ہم اس عدالت پر اور اس قانون پر اور اس پولیس محکمے پر اعتماد کیے ہوئے ہیں انصاف کی جس نے بابری مسجد کا انصاف کیا جس نے جو ہے گجرات کا انصاف کیا جس نے بھیونڈی کا انصاف کیا جس نے میرٹ کا انصاف کیا جس نے ملیانہ کا انصاف کیا جس نے جمشید پور کا انصاف کیا آج اس انصاف کے محتاج ہو کر آج اس انصاف کے طلبگار ہو کر مسلمان عدالتوں کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں مسلمان کو جو کرنے کا کام تھا مسلمان کو نبی کی غلامی کا توق ڈالنا تھا مسلمان کو قرآن سیمے سے لگانا تھا مسلمان کو اپنا رشتہ اللہ اور رسول سے مضبوط کرنا تھا مسلمان اس فرمودے کو اس فرمان کو بھلا چکا ہے آج بھی اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے میرے اللہ کی قسم اللہ امریکہ کو تو رسوا کر رہا ہے فائنانشیل وہ کمزور ہو چکا ہے مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے اور میں نے بتایا کہ دنیا بھر کے اندر اپنی فوجوں کو بیچ کر فوج کے اندر اپنا روپیہ پیسہ لگا کر وہ کنگال ہو چکا ہے پھر آنے ہر آئے دن آنے والے ہوا کے طوفان اور ابھی ایک طوفان آیا جس طوفان کا نام آئرن طوفان انہوں نے رکھا ستر پر سات ہزار اس کی پروازیں اس کی ہوائی جہازیں منسوخ ہو چکی ہیں ایک ہوائی جہاز اگر وقت پر نہ نکلیں لاکھوں ڈالر کا خسارہ ستر پر سات ہزار پروا دیں ہوائی جہاز کتنے ہوائی اڈے بند کتنے ہائی وے بند کتنے سب وے بند کتنے بس اسٹاپ اور ریلوے اسٹیشن بند اس طوفان نے ان کے رخوں کو بند جو ہے بدل کر رکھ دیا ہے اور ان کے منہ کو جو ہے سیاہ کر دیا ہے اور قرآن میں اللہ نے سچ پروایا وکم من کریت ان بطیرت کہ کتنے قریے ہیں کہ ہم نے اہلک نہ کہ جو سرکشی کے اندر آگے بڑھ گئے تھے ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہم نے ان کو برباد کر دیا اسرائیل کے اندر یہودی آج سڑک پر آ کر کل مسلمان فلسطین کا اسرائیل کے خلاف نعرہ لگاتا تھا آج الحمدللہ للہ سما الحمد کسی رات کے رونے والے آنکھ کے آنسو کا خطرہ کامیاب ہو گیا کسی شب گزاری کرنے والے کی شب گزاری اللہ نے قبول کر لی کسی مجاہد اور کسی شہید کے خون کو اللہ نے اس کی لاج رکھ لی لیبیا کے اندر شام کے اندر شہیدوں کی لاشوں نے اور ان کے خون کے قطروں نے اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا کہ الحمدللہ خود لاکھوں کی تعداد کے اندر یہ یہودی سڑک پر آ کر انہوں نے اسرائیل کے خلاف امریکہ کے خلاف جس یہودیت کو اسرائیل نے جنم دیا تھا امریکہ نے جنم دیا تھا الحمدللہ ان دونوں کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی ہے اور جو دعا کی گئی تھی اللہ شدید شمل ہوں اللہ مسجد جمع ہوں اللہ دمیر دیا اے اللہ ان کے قدموں کو کھےڑ دے اور ان کے اندر انتشار پیدا کر دے ان کے مجمے کو ختم کر کر رد دے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہو چکا ہے ان کے قدم زمین سے اکھڑ چکے ہیں اللہ زلزل اقدامہم اللہم فارق کلمتیہم اے اللہ ان کے کلمات کے درمیان تفریقہ پیدا کر دے الحمدللہ ان میں جدائی پیدا ہو چکی ہے آج امریکہ کی ٹیکنالوجی امریکہ کا امریکہ کی وہ سائنس امریکہ کے وہ ایجادات جو طوفان کا پتہ دیتی ہیں ہواؤں کا پتہ دیتی ہیں ساحل کے ساحلوں کو اس نے تباہ کر دیا برباد کر دیا فوجیوں کا عراق کے فوج کا افغانستان کے فوج کا لیبیا کے فوج کا شام کی فوج کا خرچہ اٹھا کر قرض تلے یہ دب چکا ہے اور یہ طوفان کم سرس اس کو تباہ کر چکا ہے برباد کر چکا ہے اور پھر یہودی ان کے خلاف ان کے بچے باپ کے خلاف حرامی بچے ناجائز باپ کے خلاف نعرے بلند کر رہے ہیں ایسے وقت میں اگر مسلمان اٹھ جائے ایسے وقت میں مسلمان اگر صدیق کی صداقت کا دامن تھام لے فاروق کی عدالت کا دامن تھام لے عثمان کی حیا کا دامن تھام لے علی کی جرت خالد ابن ولید کی شجاعت کا دامن تھام لے حمیدہ جیسی خاتون جنم لے سکتی ہے عید الفطر کے موقع پر جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے اس علاقے کے چلے گئے تو ستر کافر ہاتھ کے اندر ہتھیار لے کر تلوار لے کر وہ مسلمانوں کی عورتوں کی آبرو لوٹنے کے لیے آئے حمیدہ خاتون تیری صفت جرت پر تیری بہادری کو ہم سلام کرتے ہیں اور تیری بہادری کو ہم داد دیتے ہیں کہ یہ عورت جب دیکھا کہ وابیلا مچا ہے عورتوں کی چیخنے چلانے کی آواز بچوں کی کرہنے کی آواز یہ دو بچوں کی ماتھی گھر سے نکل کر دیکھا کہ کیا ماجرا ہے ستر کافر ننگی تلواریں لے کر یہ مسلمانوں کے عورتوں کے آبر لوٹنا چاہتے تھے ان کی مال و دولت پر یہی جڑے جب مرد جو ہے عیدگاہ میں چلے گئے تھے قربان جائے اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا اس نے خنسا کی یاد کو زندہ کر دیا اس نے حضرت صفیہ کی یاد کو زندہ کر دیا یہ کوئی بھڑکانے والا واقعہ نہیں ہے یہ خود ہندوستان کی نیوز ایجنسیوں نے اس خبر کو بیان کیا ہے کل کوئی امریکہ کا کتا کافروں کا پیشاب پینے والا اس واقعے کو لے جا کر اگر میرے خلاف کوئی مقدمہ دائر کرنا چاہے گا میں خود ہندوستان کی نیوز ایجنسیوں کے اڑا کر رکھ دوں گا خود نیوز ایجنسیوں نے کہا یہ عورت باہر نکلی اور نکلنے کے بعد بہادری کے ساتھ ایک قاتل کا مقابلہ کیا دھکے دے کر اس کو گرا دیا اور اس کی تلوار ہاتھ میں لے لی ستر کافروں کا اس ایک تنہا عورت نے دو بچوں کی ماں نے مقابلہ کیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورے کافر وہاں سے چلے گئے پھر اس نے فون کر کر عیدگاہ کے اندر اپنے خامین کو اطلاع دی کہ کافر ہمارے محلے کے اندر حملہ آور ہوئے ہیں وہ لوگ عید کی نماز سے فارغ ہو کر فوراً آئے اور انتخاب لیا تو ان شر پسندوں نے اس حمیدہ خاتون نام کا پتا بتا دیا کہ اس نے شر کو پھیلایا ہے تو اس پر دفعہ تین سو تینتیس خطرناک دفعات ڈال کر غیر ضمانتی وارنٹ کے تحت اس کو جیل کے اندر دیا گیا ابھی دوسا کی سینٹرل جیل کے اندر وہ ہے جیل کے اندر جائے گی آئے گی لیکن اس نے جو ہے جرت کا نام جو ہے زندہ کر دیا حضرت خنسا کی یاد اس نے تازہ کر دی اس نے حضرت صفیہ کی یاد تازہ کر دی ارے کیا بھی ایمان نہیں بنے گا کہ ایک مومن مرد ایک مومن عورت سینکڑوں کافروں کے مقابلے میں طاقتور ہیں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ہے اور پھر اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کمن فیطین قلیلتن غلبت ارے ایک ہی تو تھی لیکن وہ ستر تھے یہ عورت تھی وہ مر تھے یہ نہتی تھی وہ ہتھیاروں سے لیس تھے لیکن جب جرت کو تھامتی ہے ہماری ماں اور جب حضرت صفیہ کی قسلت کو اپناتی ہے حضرت خنسلا کو کی کیفیات کو اپناتی ہے حضرت معاذ اور موبس کی جب اما بنتی ہے جب حضرت حمزہ کی بہنا بنتی ہے ستر کافروں کو میں دکھا سکتا ہوں نیوز ایجنسی کی خبریں یہ کسی مسلمان کی خبر نہیں یہ کسی ملا کی پیشن گوئی نہیں ہندوستان کی کافرانہ نیوز ایجنسیوں کی خبر ہے اس تنہا عورت نے ڈٹ کر مقابلہ کیا آدھے گھنٹے کے اندر ستر ہتھیاروں سے لئے کافروں کو ان کو وہاں سے بھگا دیا پھر اس پر اس ظالم حکومت نے اور اسلم شیخ نام کا ایک جو ہے دماغ سے معذور آدمی پاگل قسم کا آدمی ان دونوں پر سنگین الزامات لگا کر ان کو جیل کے حوالے کر دیا مسلمانوں کی دعائیں ہماری نیک تمنا ہمارا سلام اور ہماری جو ہے خاص اس کے ساتھ وابستگی ہے یہ دعائیں کام کرے گی لیکن تاریخ کے اندر تیرا نام سنہری حرفوں کے ساتھ لکھا جائے گا میں آج بھی کہتا ہوں امریکہ کی یہود و نصارہ کی شکست کے موقع پر اور اس جیسی خاتون کی موجودگی کے اندر اس جیسی خصلتیں آتے وقت کیا آپ اب بھی نہیں جاگیں گے کیا اب بھی آپ بیدار نہیں ہوں گے کیا بھی آپ مذہب کو دو خانوں کے اندر رکھ کر کہ ایک خانہ مذہب کا ہے اور اس کے اندر نماز روزہ اور ایک خانہ دنیا کا جس کے اندر آپ آزاد مسلمانوں زندہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان بنائے رکھو گے اپنے آپ کو دین سے جوڑے رکھو گے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھو گے اپنے آپ کو نبی کی غلامی سے جوڑے رکھو گے میرے اللہ کی قسم وہ آنکھ نہیں بنی ہے جو آپ کی طرف اٹھا کر دیکھے وہ ہتھیار نہیں بنا ہے جو آپ کے گلے کو کاٹ کر رکھ دے وہ ڈنڈا نہیں بنا ہے جو آپ کے پیٹ پر وار کر دے ایک مرتبہ آپ قدم بڑھا کر دیکھو اپنے رمضان کے روزوں کی لاج رکھ لو اپنی ترابی کی لاج رکھ لو اپنے کلام پاک کی تلاوت کی لاج رکھ لو اپنے اعتکاف کی لاج رکھ لو اور آ جاؤ مدرسوں کا صحیح انتخاب کرو اور جو ہے اپنے بچوں کو دین کا دائی بناؤ دین کا غازی بناؤ اور اپنے بچوں کے اندر اسلام کے لیے آخرت کے لیے دین کے لیے عظمت مصطفیٰ کے لیے عظمت اسلام کے لیے مر مٹنے کے جذبات پیدا کرو بزدلی کو ختم کرو اور جو ہے پن کو ختم کرو منافق بزدل ہوتا ہے مومن جرت مند ہوتا ہے منافق کمزور ہوتا ہے مومن طاقتور ہوتا ہے منافق ہجڑا ہوتا ہے مومن کے اندر مردانہ کیفیات آتے ہیں منافقانہ اوصاف چھوڑو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اللہ نے فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جائے گا اور منافق کو اللہ وہ عذاب دے گا کہ خود جہنم روزانہ اس عذاب سے پناہ مانگے گی نفاق کی زندگی بزدلوں کی زندگی ہجڑوں کی زندگی چھوڑ کر حد بہادری کی زندگی اپناؤ بدر کی زندگی اپناؤ تبوک کی زندگی اپناؤ ان لوگوں کے باتوں میں نہ ہو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ان حالتوں کے اندر جذبہ شہادت نہیں رکھ سکتا جذبہ جہاد نہیں رکھ سکتا میں یہ کہتا ہوں کہ جذبہ جہاد کے بغیر جذبہ شہادت کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا مومن مومن نہیں رہ سکتا نمازی نمازی نہیں ہو سکتا ہمارے اعمال کو اگر قبولیت کا درجہ دینا ہے ہمارے کھوئے ہوئے مقام کو لانا ہے تو پھر ہمارے آبا اجداد ہمارے بزرگان دین ہمارے اسلاف ہمارے اولیاء کرام جس راستے پر چلے اس راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے رمضان المبارک کے بعد لوگ عیاشو کے اڈوں میں جاتے ہیں گھومنے جاتے ہیں پھرنے جاتے ہیں کتنے مرد کتنی عورتیں کتنی مائیں بہنیں بھائی جو ہے مردار کی موت مرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سدھارو اور حالات کو قابو میں لاؤ اور وہ جو غیر کی جگہ اور وہ جو ناحق جو ہے جان جا رہی ہے وہ اسلام کے لیے لگائے وہ گلستان دین کے لیے لگائے وہ قرآن کے لیے لگائے اسے جتنا خون لگے گا اور اسے جتنی جانیں لگیں گی یہ اسلام اتنا ہی بلند ہوتا رہے گا اسلام جامع شہادت کے خون کو چاہتا ہے اسلام مسلمانوں کی بہادری کا طلبگار ہے اسلام یہ جو گلستان ہے یہ گلستان تمہاری شجاعت اور تمہارے بہادری کے نغمے یہ سننا چاہتا ہے نماز اپنے لیے ہے روزہ اپنے لیے ہے اور یہ بہادری اسلام کے لیے یہ جرت اسلام کے لیے میں انشاءاللہ اگلی جمعہ ایک نیا عنوان کہ حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کے اندر مجاہدانہ اساف تھے ہر پیغمبر کے اندر جذب جہاد تھا ہر پیغمبر کے اندر شوق شہادت تھا حضرات انبیاء علیہ اور شوق شہادت اس عنوان کے تحت بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر پروائے اللہ ہم سے بز دلی نکالے اللہ ہم سے ہجڑانہ پن نکالے اللہ ہم میں جرت اور بیداری پیدا کرے اللہ تعالی ہم میں جذب جہادت اور جذب شہادت اللہ تعالی پیدا فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین